السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 456 نماز کے متعلق یہ سبق ہے چونکہ حضرت فجر کی نماز سے شروع کیا ہے میں نے تو اب نمازوں کے بارے میں کچھ حدیث دھیان سے سنیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے یہ حدیث مستد احمد میں ہے دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے یہ حدیث نسائی میں ہے تیسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے چوتھی حدیث یہ حدیث جامع صغیر میں ہے اور چوتھی حدیث سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت یہ رشاد فرمائی نماز نماز دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے دنیا دنیا سے اللہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے انتقال کا وقت قریب تھا اور آخر میں یہ وصیت فرما رہے ہیں نماز نماز اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو یہ روایت ابو داود میں ہے اس لیے یہ بہت ذہن میں رکھیں کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے معمولی معمولی غفلت کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے یہ بالکل نامناسب ہے بلکہ نمازی کو مارنا بھی مارنا بھی مناسب نہیں کہ کوئی نمازی ہو اس کو مارنا بھی نہیں چاہیے حد شریف میں آتا ہے حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جون سا چائے لے لو انہوں نے نارض کیا آپ ہی پسند فرما دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے یہ حدیث مستد احمد تبرانی مجموع زوائد میں ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے چلیے اب آج میرے ساتھ درشری پڑھ لیجئے اللهم صل صلی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك نفسک عرشك ومداد عارشک یا کوئی بھی کوئی بھی در آپ پڑھ لیجئے اٹھتے بیٹھتے در شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے اور ایک نصیحت یاد رکھیے ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تسبیحات کی ضرورت نہیں ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تسبیحات کی ضرورت نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے گناہوں کو چھوڑیے ولی بن جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین